رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل من لساني قولي سبحانك لا علم لنا ما علمتنا العليم الحكيم والسمع اسلامی بھائیو واز اور دوستو سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ ہم سب کے اندر تقوی جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستوں پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ خطبہ سنا کہ مسلمانوں کو عزت شوکت اور فتح و کامرانی کی زندگی نصیب ہونی چاہیے سوال یہ ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں کہ کیا ہم واقعی عزت اور شوکت کی زندگی چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا ہمیں اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج کو چھوڑنا ہوگا ہمیں اپنے دین کی طرف مکمل رجوع کرنا ہوگا ہمیں اپنے رویے کو اور اپنے طرز عمل کو اور اپنے طور طریقے کو بدلنا ہوگا اگر اس کے لیے تیار ہے تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ عزت اور شوکت ملے گی جیسا کہ بے شمار آیات میں میں نے بتایا کیونکہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں جو پختہ عمل والے ہوتے ہیں عمل صالح ہوتے ہیں ہم انہیں عزت اور شوکت کی زندگی عطا کرتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی چیز کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا والمہاجر من حجر ما اللہ عنہ ہجرت ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے کہ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار دھن دولت اور زمین جائیداد اور رشتے داری اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے کسی محفوظ مقام پر چلے جانا جہاں ایمان دین عزت و آبرو محفوظ ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں لوگوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کیا اور مختلف مقامات سے چل کر کے مکہ مدینہ کی طرف آئے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا بہت عظیم عبادت ہے بہت عظیم عمل ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل ہجرت کیا ہے المہاجر من حجر امان کہ مہاجر وہ ہے ہجرت کرنے والا اصل شخص وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وما آتا تم رسول فخو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اسے لے لو وما کم کمان اور جس چیز سے روک دے جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ یہ ہے ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رابطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دے اس سے رک جائے بتائیے مسلمانوں اے جمعہ میں آنے والے نمازیوں بتاؤ ہم لوگ تیار ہیں اس کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائے جو دے دیا ہے اس کو لے لے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں ہے کہ کثرت سے روزہ رکھے ایک شابان سے لے کر کے ہاں شابان کے آخر تک جتنے روزے چاہے رکھ ڈالے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دیا کہ ہم روزے رکھتے روزہ رکھنا اس مہینے میں سنت ہے جتنے بھی روزے رکھیں اور روکا کس چیز سے روکا اس چیز سے کہ دین میں بدات ایجاد نہ کرو وہ یا و محدات العمور اس سے روکا ہے کہ دین میں نئے نئے کام کے ایجاد کرنے سے رک جاؤ اپنے آپ کو روک لو کوئی بھی عمل ہو کوئی بھی عبادت ہو جو ہمیں اچھی لگتی ہو زمانے سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہوں آبا و اجداد کرتے چلے جا رہے آ رہے ہوں ہمارے پاس پڑوس محلے والے علاقے والے کرتے چلے آ رہے ہوں بعض علماء سو برے علماء اس کی طرف دعوت دیتے چلے آ رہے ہو اور اس کی قیادت کرتے چلے آ رہے ہو لیکن ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ قائد اعظم امام اعظم امام الانبیاء ختم الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں آپ سے بڑا کوئی امام نہیں ہے آپ سے بڑا کوئی قائد اعظم نہیں ہے آپ کا عمل ہے تو ہم کریں گے نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے اچھا جتنا بھی لگے ہم کو میرے بھائی عزیز سوست ساتھی ہو اس مہینے میں تمام لوگ اکثریت اپنے ملکوں میں پندرہ شابان کی رات کو جسے شب برات کہا جاتا ہے اور دیہاتوں میں اس کو بگاڑ کر کے شبرات کہہ دیتے ہیں اس رات میرے بھائیوں اس رات کی کیا فضیلت ہے فضیلت ہے وہ کیا کیسی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعال الا خلطی لنس میں اپنی شادان فیا لے جمیل خلطی اللہ ل مشرقین او مشاحن رواه الامام الطبراني وابن حبان والبيهقي وقال الامام الباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذا حديث بجميع طرقه صحيح یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھ کر کے سنائی ہے یہ پندرہویں شعبان کی رات کی فضیلت ہے کیا فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پندرہویں شابان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کس کو نہیں معاف کرتا اللہ مشرق مگر مشرق کو معاف نہیں کرتا کافر کو معاف نہیں کرتا شرک اور کفر سے جڑے ہوئے لوگ منافق ان کو معاف نہیں کرتا اور اسی طرح سے ایک ایسے انسان کو بھی معاف نہیں کرتا جس انسان کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کینا ہو کینا ہو دل کے اندر ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا حدیث کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پندرہویں شابان کی رات کو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے سوائے مشرق کے اور سوائے کیلا پرور شخص کے یہ حدیث امام امام تبرانی اور ابن وغیرہ نے نقل کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کئی سندوں سے یہ حدیث آئی ہے اس لیے یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے سلسلہ الحادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے گیارہ سو چوالیس نمبر کی حدیث ہے لیکن لیکن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کے بارے میں یہ خبر دی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس رات کے اندر کسی مخصوص عبادت کا پتہ نہیں چلتا نہ آپ نے کوئی مخصوص عبادت کی نہ مخصوص طور پر اس رات میں بیداری کی اور نہ ہی اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دعوت دی اور نہ ان کو ابھارا کہ یہ ایسی رات ہے اس رات میں جاگو اس رات میں عبادت کرو یہ نفرت والی رات ہے یہ معافی والی رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث اس رات میں خصوصی عبادت کرنے کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں اور ایک بات گی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی سالانہ طور پر اس رات میں اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہے انہیں معاف فرماتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی ہفتہ واری ویکلی دو بار اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یوم الخمیس یعنی پیر کے دن اور اسی طرح سے جمعرات کے دن اللہ تبارک و مطالعہ اپنی اپنی جنت کے دروازے کھولتا ہے تو ابواب الجنت و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا اللہ رجلا كان بينه وبين اخيه شحناء غور سے سنیے گا حدیث اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کیا دیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیں جمعرات اور پیر کا روزہ دیا ہے کہ روزہ رکھا جائے اور آپ کی وہ حدیث معلوم ہی بھی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خمیس کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا کہ جمعرات کو اللہ تبارک کے یہاں بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا جب عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو جنت کے دروازے تیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں بے نمازی کہاں گئے ہاں کیا بے نمازی بھی معاف کر دیا جاتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اقیم ولا من المشرکین بے نمازیوں خوش نہ ہو جاؤ جمعہ جمعہ نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو مشرک نہ بنو جس نے نماز نہیں قائم کیا وہ شرک میں داخل ہو گیا بین الرجل و بین شر والکفر ترک الصلاح آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز ہے نماز ہے نماز کسی جس نے چھوڑ دیا کفر اور شرک کے درمیان کا پردہ اڑ گیا میرے بھائیوں اس لیے اور کیجیے گا نماز چھوڑنا کفر اور شرک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم الخمیس کو پیر کے دن اور اسی طرح سے جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو یعنی معاہد بندہ ہو توحید والا بندہ ہو اللہ کو ایک ماننے والا ہو اس کی عبادت میں اس کے اسماء و صفات میں اس کی ربوبیت میں اس کے کمالات ذات میں اس کی قدرت میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے جو تعلق رکھتی ہے اللہ کو تنہا رب ماننے والا ہو تنہا اس کو معبود حقیقی ماننے والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو معاف نہیں کرتا کس کو جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کیا ہو کینا ہو نفرت و عداوت ہو بغض ہو حسد ہو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا یہ دونوں جو آپس میں ہاں آپس میں کینا رکھتے ہیں ان کو مہلت دے دو چھوڑ دو ابھی معاف نہ کرو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں آپس میں تین بار اعلان کیا جاتا ہے یہ حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی ہے معلوم یہ ہوا کہ سالانہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پندرہویں شابان کی رات میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نظر ڈالتا ہے اور ان کو معاف کرتا ہے اور ویکلی دو بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور روزانہ یومیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے لیکن جہاں خدیث کی رات کو جہاں جمعرات کو سوائے روزے کی کوئی مخصوص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہی پندرہویں شابان کی رات کے بارے میں بھی کوئی فضیلت والی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے ہم تیار ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں میرے بھائی ہمیں ماننا چاہیے اگر ہمیں عزت چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں یہ رسم و رواج جو لوگوں نے جاری کر دیا ہے اور طرح طرح کی چیزیں لوگوں نے گہ ڈالی ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں اس رات کے تعلق سے یہ صحیح نہیں ہے اس رات کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں لوگ کہتے ہیں کہ اس رات جو پندرہویں شابان کی رات ہے یہ فیصلے والی رات ہے اور اس کے لیے سورہ دخان کی وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ انا ہو فی مبارک مبارکۃ انا منظرین منذرین یوفرف یفرق کلو امر حکیم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا کس کو قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم جو ہے مبارکت انا منذرين فيها يفرق كل امر حکیم محکم فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلے والی رات یہ پندرہویں شابان کی رات ہے لیکن جب ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں مفسرین کی تفسیر دیکھتے ہیں اہل تفسیر کے اقوال کو کھگالتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال کو کھگالتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ فیصلے والی رات وہ رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرمایا للت القدر خیر للت القدر ہزار مہینوں کی راتوں سے کیا ہے بہتر ہے شب قدر ہے للت القدر ہے جس میں محکم فیصلے کیے جاتے ہیں جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور سورہ قدر جس کے نام سے آئی اتری ہے اور انا فی للت القدر شہر القرآن رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان میں بھی للت القدر شب قدر میں نازل ہوا تو وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ رات جو فیصلے والی رات ہے وہ شب قدر ہے للت القدر ہے وہ پندرہویں شابان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے وہ رات نہیں ہے یہ قرآن کی غلط تفسیر ہے لوگوں نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اپنی طرف سے گڑھ لیا کہا کہ یہ جو ہے پندرہویں شابان کی رات اس سے مراد ہے مراد ہے جبکہ یہ صحیح نہیں ہے آئیے میرے عزیز اور اس صحیح حدیث کے پیش کرنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں شابان کے تعلق سے میں پیش کر دوں جو موضوع اور گڑھی ہوئی روایتیں ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر آج امت میں بداتیں رائج ہو چکی ہیں یاد رہے کہ صحیح اسلام صحیح چیز اگر ہوگی تو وہ دین میں مقبول ہے اس پر عمل کیا جائے گا قرآن صحیح شکل میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح شکل میں موجود ہے لیکن اختلاف تفرقہ پارٹی بندی گروپ بندی مسرک بازی مذہب بازی یہ کہاں ہوتا ہے یہ ضعیف اور موجود روایتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے روایت سنیے ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ شعبان و و رمضان و شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اس روایت کو محدثین نے کہا کہ یہ گڑھی ہوئی روایت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی نے اس کو شابان کی فضیلت میں گڑھ لیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے اس کو اپنی کتاب کے اندر الجامع الجام کے اندر موضوع روایت قرار دیا ایک روایت شابان کے مہینے کے تعلق سے جبکہ شابان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ہو سکتا ہے پچھلا جمعہ جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے شابان کے تعلق سے اس رات میں عبادت کے تعلق سے ایک روایت ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے جو اتفاق سے سورن ترمیزی سورن ابی داؤد سورن ابن ماجہ کے اندر ہے اور امام ترمیسی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور وہ حدیث کون سی ہے وہ حدیث مشہور واقعہ ہے جس مشہور واقعے کی بنیاد پر لوگ جو ہے للت یہ شب برات میں پندرہویں شابان کی رات میں لوگ قبرستان کی زیارت کو جاتے ہیں اور وہ ضعیف روایت اور ضعیف روایت قابل عمل نہیں ہے اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے یہ روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول اس رات یعنی پندرہویں شابان کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی رات میں میری کھلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب پیچھا کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے جاتی ہے ہے تو دیکھتی کہ آپ بقی میں اور بقی سب لوگ جانتے ہیں جو عمرہ کیے ہوں گے مدینہ شریف گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے جس کو آج جنت البقی کہا جاتا ہے مسجد نبی کے بغل میں جو قبرستان ہے وہاں آپ تھے اور وہاں دعائیں کر رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس ہوئے تو یہ دوڑتی دوڑتی آ کر کے پھر چپکے سے کمرے میں آپ نے بستر پر لیٹ گئی جب واپس ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا عائشہ کیا بات ہے کہا کچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی تو فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتی ہو ان اللہ تبارک و تعالی وط یونگ لئی من شعبان الى السماء الدنیا سیوا من شعر غنم کلب اللہ تبارک و تعالی پندرہویں شابان کی رات کو سمائے دنیا پر یعنی اس آسمان پر نزول فرماتا ہے نازل ہوتا ہے اترتا ہے کیسے اترتا ہے اللہ عالم کیفیت نہیں معلوم اللہ نزول کرتا ہے کیسے یہ ہم کو نہیں سوچنا ہے کیفیت کے بارے میں نہیں بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے نزول اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں کتنی تعداد میں معاف فرماتا ہے قبیلہ کلب عربوں کا ایک قبیلہ بنو کلب ہے قبیلہ کلب کے کی بکریوں کے بدن پر بالوں کی تعداد میں اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے یہ حدیث کیا ہے کیا ہے ضعیف ہے ضعیف ہے حدیث ایک وہ حدیث آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے مشرق اور کھیلا پرور کے علاوہ بخش دیتا ہے وہ صحیح حدیث ہے لیکن اس روایت کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس رات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ ہاں بقی میں تشریف لے گئے جنت البقی میں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہاں، ان کے لیے دعائیں مفرت کی یہ واقعہ اس اعتبار سے للت شابان یعنی پندرہویں شابان کی رات کے تعلق سے واقعہ ضعیف ہے صحیح کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے گئی ڈھونڈنے گئی تھی جب واپس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں اس لیے گیا تھا کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ پندرہویں صابان کی رات نہیں تھی جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا کہ جاؤ بقی والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو تو میں گیا ہوں تو میرے بھائی جو ضعیف ہے کیا ہے کہ صحیح چیز کے ساتھ ضعیف لگا دی گئی ہے تاکہ امت رسم و رواج میں اور روایات میں پھنس جائے اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان کی طرف منصوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں جو اس رات میں چودہ رکاتے پڑھے چودہ رکاتے پڑھے اسے بیس حجوں کا اور بیس رمضان کے روزوں کا ثواب ملے گا یہ موضوع روایت ہے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں یعنی اس کتاب کے اندر گڑھی ہوئی روایتیں ہی ذکر کیا ہے فرمایا کہ ضعیف ہے اسی طرح سے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اس مہینے میں ایک اور گڑھی ہوئی روایت پیش کی جاتی ہے سن لیجیے جس کی وجہ سے آج لوگ رات میں جاگتے ہیں اداکان اداکان لئی لت النصف شابان فقوم لئی لہا وسوم کہ جب پندرہویں شعبان کی رات ہو تو اس رات میں تم قیام کرو نمازیں پڑھو عبادت کرو اور اس کے دن میں پندرہویں شعبان کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے اس دن نازل ہوتا ہے سمائے دنیا پر اور ندا لگاتا ہے ہاں اللہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو معاف کر دو اللہ مسترزین فاروز ہو کہ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کس کو میں جو ہے روزی دے دوں ہے کوئی ہے کوئی جو ہے مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو میں ختم کر دوں اس کو آفیت دوں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کے طلوع تک پندرہویں شابان کی رات میں ایسا ہوتا ہے یہ حدیث کیا ہے موضوع روایت ہے گڑھی ہوئی روایت ہے تو میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو اس طرح کی موضوع روایتوں کی بنیاد پر گڑھی ہوئی روایتوں کی بنیاد پر آج امت میں ایک چلن چل گیا کہ پندرہویں شابان کی رات میں خوب جاگتے ہیں مسجدوں کو سجاتے ہیں چراغا کرتے ہیں مسجدوں میں چاملیاں بچھاتے ہیں اور رات بھر لوگ جاگتے ہیں میرے بھائیو قبرستان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے اس اس, اس, اس, اس دن دن جو جو ہے ہے یعنی پندرہویں شابان کو روزہ رکھ کر کے یا اس, اس رات کو لوگ کیا کہتے ہیں اپنے گھروں میں اچھے سے اچھا کھانا بناتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں یہ سب غلط عقائد ہیں یہ سب ہندوانہ عقائد ہیں روحیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نہیں آتی ہیں وہ روحیں جو علیین میں ہے وہ نہیں آتی ہے وہ جو روحیں جو سجین میں ہے برے لوگوں کی وہ بھی نہیں آتی ہے وہ بھی مرائے برس علایوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کا معاملہ دنیا کی جیلوں کی طرح سے نہیں ہے کہ چور جو ہے ڈاکو فرار ہو گیا جیل سے ہاں جیلروں کو کچھ کھلا پلا کر کے اللہ تعالیٰ کا یہاں کا یہ معاملہ نہیں ہے لہٰذا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں صحیح باتوں پر صحیح حدیثوں پر آیات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں پر صحیح سنتوں پر ہم عمل کریں عزت ملے گی آج ہم جو ذلیل ہے رسوا ہے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بدعات اور خرافات کے پیچھے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اپنی انرجی کو ختم کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے آج تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں دیکھ لو کہ پندرہ شابان کی رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے اگر صحیح کیا ہے کوئی صحیح روایت صاحب کرام کا عمل ایسا کچھ موجود ہے تو کرے اور نہیں تو نہیں کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے محفوظ فرما صحیح دین پر صحیح انداز سے عمل کرنے کی توفیق قطع فرما دین کی طرف لوٹنے کی توفیق قطع فرما